بشر بن مفضل نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمارہ بن غزیہ نے ربی بن صبرہ سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ فتح مکہ میں شرکت کی کہا ہم نے وہاں پندرہ روز یعنی الگ الگ دن اور راتیں گنے تو تیس شب و روز قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں سے موتا کرنے کی اجازت دے دی چنانچہ میں اور میری قوم کا ایک آدمی نکلے مجھے حسن میں اس پر ترجیح حاصل تھی اور وہ تقریباً بدصورت تھا ہم دونوں میں سے ہر ایک کے پاس چادر تھی میری چادر پرانی تھی اور میرے چچازاد کی چادر نئی اور ملائم تھی حتیٰ کہ جب ہم مکے کے نشیبی علاقے میں یا اس کے بالائی علاقے میں پہنچے تو ہماری ملاقات لمبی گردن والی جوان اور خوبصورت اونٹنی جیسی عورت سے ہوئی ہم نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ متا کرے اس نے کہا تم دونوں کیا خرچ کرو گے اس پر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی چادر اس کے سامنے پھیلا دی اس پر اس نے دونوں آدمیوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور میرا ساتھی اس کو دیکھنے لگا اور اس کے پہلو پر نظریں گاڑ دی اور کہنے لگا اس کی چادر پرانی ہے اور میری چادر نئی اور ملائم ہے اس پر وہ کہنے لگی اس کی چادر میں بھی کوئی خرابی نہیں تین بار یا دو بار یہ بات ہوئی پھر میں نے اس سے موتا کر لیا اور پھر میں اس کے ہاں سے اس وقت تک نہ نکلا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی موتے کو حرام قرار دے دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو بیس